بن صحابہ کا سچا بن صحابہ کا سچا حبدار صحابہ ایمان کا معیار یار کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار ہے صحابہ ایمان کا معیار یار کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا ذلی لو خوار راف جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا ذلی لو خوار راف جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار ہے صحابہ ایماں کا میں یار راف جی کا بائی کاٹ کر دین اسلام کے وہ سچے پاسبان دین اسلام کے وہ سچے پاسبان سید صدیق پیارے عمر عثمان سید صدیق پیارے عمر عثمان یا ہوں حضرت معاویہ کرار یا ہوں حضرت معاویہ کرار سارے نبوی چمن کی بہار کا کبائی کاٹ کر یا ہوں حضرت حضرت معاویہ کرار سارے نبوی چمن کی بہار راف جی بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار ہے صحابہ ایماں کمے یار راف جی بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا ذلیل و خوار رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار ہے صحابہ ایماں کا میں یار رافضی کا بائی کاٹ کر غاصب جو لکھے پیارے پاک یاروں کو غاصب جو لکھے پیارے پاک یاروں کو مصطفیٰ کے ساتھیوں کو جان ساروں کو مصطفیٰ کے ساتھیوں کو جان ساروں کو وہ ہے ابلیس کا رشتے دار وہ ہے ابلیس کا رشتے دار اس پہ لانت خدا کی بے شمار راف کا بائی کاٹ کر وہ ہے ابلیس کا رشتے دار اس پہ لانت خدا کی بے شمار رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار صحابہ بار کا میار رافضی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلیل و خوار رافضی کا بائی کاٹ کر سارے اصحاب ہیں ستاروں کی طرح سارے اصحاب ہیں ستارو کی طرح رہنما روشن اشارو کی طرح رہنما روشن اشارو کی طرح دل میں اپنے بسا ان کا پیار دل میں اپنے بسا ان کا پیار ان کی عظمت پہ جا کر نثار رافضی کا بائی کاٹ کر دل میں اپنے بسا ان کا پیار دل میں اپنے بسا ان کا پیار ان کی عظمت پہ جا کر نثار رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار صحابہ ایما میں یار رافضی کا بہی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلیل و خوار رافضی کا بہی کاٹ کر گستاخ اصحاب تیرا یار کیوں گستاخ اصحاب تیرا یار کیوں اسلامی کشتی میں ہے سوار کیوں اسلامی کشتی میں ہے سوار کیوں اس بائی کو جلدی اتار اس بائی کو جلدی اتار ورنہ کشتی لگے گی نہ پار راپ جی کبائی کاٹ کر اس بائی کو جلدی اتار ورنہ کشتی لگے گی نا پار رافضی جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا بدار ہے صحابہ میں یار رافضی جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلیل و خوار رافضی جی کا بائی کاٹ کر گستاخ اصحاب تیرا یار کیوں گستاخ اصحاب تیرا یار کیوں اسلامی کشتی میں ہے سوار کیوں اسلامی کشتی میں ہے سوار کیوں اس بائی کو جلدی اتار اس بائی کو جلدی اتار کشتی لگے گی نہ پار راپ جی بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار ہے صحابہ ایماں میں یار راپ جی بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سر یار ورنہ ہوگا و خوار رافضی کا بائی کاٹ کر دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب کالا کالا ہے کاٹے گا یار کالا کالا ہے کاٹے گا یار جنگی کہتا گیا بار بار راپ جی کا بائی کاٹ کر کالا کالا ہے کاٹے گا یار کالا کالا ہے کاٹے گا یار جنوی کہتا رہا بار بار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار ہے صحابہ ماں کمے یار راپ جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا دلیل خوار راپ جی کا بائی کاٹ کر دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب دودھ میں کیوں گندگی ملاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب سانپ کو کیوں انسان بتاتے ہو جناب کالا کالا ہے کاٹے گا یار کالا کالا ہے کاٹے گا یار جنگی کہتا گیا بار بار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بار ہے صحابہ کا میں یار راپ جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بل حق سارے یار ورنہ ہوگا خوار رافضی کا بائی کاٹ کر سبیوں سبائیوں کی چال دیکھیے سبیوں سبائیوں کی چال دیکھیے سبیوں سبائیوں کی چال دیکھیے اپنوں کی بے حسی کا حال دیکھیے اپنوں کی بے حسی کا حال دیکھیے اپنوں کی بے حسی کا حال دیکھیے کہیں افغان عراقی لاچار افغان عراقی لاچار پل ہزب اللہ میدان مار کا بائی کاٹ کر کہیں افغان عراقی لاچار پر ہیں افغان عراقی پر لے حزب اللہ میدان مار رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار ہے صحابہ کمے یار رافضی کا بائی کاٹ کر مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلیل و خوار رافضی کا بائی کاٹ کر آنکھ کھول رافضی کو گلے نہ لگا آنکھ کھول رافضی کو گلے نہ لگا آنکھ کھول رافضی کو گلے نہ لگا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا ایسا نہ ہو کہ روزے شمار ایسا نہ ہو کہ روزے شمار تو اٹھے اور ہو شرمسار رافضی کا بائی کاٹ کر ایسا نہ ہو کہ روزے شمار تو اٹھے اور ہو شرمسار رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار ہے صحابہ ایماں میں یار رافضی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سار یار ہوگا خوار جی کا بائی کاٹ کر آنکھ کھول راف جی کو گلے نہ لگا آنکھ کھول راف جی کو گلے نہ لگا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا اللہ کے حبیب کا تو دل نہ دکھا ایسا نہ ہو کہ روزے شمار اٹھے اور ہو رافضی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا حبدار ہے صحابہ ماں کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلی لو خوار رافضی کا بائی کاٹ کر فصل اجاڑی سبائی سنڈیاں فصل اجاڑیے سبائی سنڈیاں کافروں کی یار ہیں سبائی سنڈیاں کافروں کی یار ہیں سبائی سنڈیاں ان پہ ارشد نہ کر اعتبار ان پہ ارشد نہ کر اعتبار کروں منتے میں تیری ہزار راف جی کا بائی کاٹ کر ان پہ ارشد نہ کر اعتبار ان پہ ارشد نہ کر اعتبار کروں منتے میں تیری ہزار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو گار ہے ماں کا میں یار راپ جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلی لو خوار راپ جی کا بائی کاٹ کر بن صحابہ کا سچا ہو بدار صحابائی ماں کمے یار راف جی کا بائی کاٹ کر نارا مار بر حق سارے یار ورنہ ہوگا زلی لو خوار راف جی کا بائی کاٹ کر راف جی کا بائی کاٹ کر راف جی کا بائی کاٹ کر راف جی کا بائی کاٹ کر